سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری صنعت کے ساتھ اسی طرح کی حدیث مروی ہے اور اس میں مزید اس چیز کا ذکر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم دے دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا بلال رضی اللہ عنہ انہی کلمات کے ساتھ اذان کہا کرتے تھے اور رسول اللہ کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے آپ کو بلانے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند کہا خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں تو یہ کلمات فجر کی اذان میں داخل کر دیے گئے حدیث نمبر بارہ سو سڑسٹھ مسند احمد